تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس مشرق کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے جو کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان اس نو مسلم کی زندگی اور موت میں تمام لوگوں سے زیادہ حقدار ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو بارہ یہ حدیث صحیح ہے